حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے پہناوے اور دو طرح کی خرید و فروخت سے منع فرمایا خرید و فروخت میں ملامسہ اور منابضہ سے منع فرمایا ملامسہ کی صورت یہ تھی کہ ایک شخص خریدار دوسرے بیچنے والے کے کپڑے کو رات یا دن میں کسی بھی وقت بس چھو دیتا اور دیکھے بغیر صرف چھونے سے بھی ہو جاتی صرف چھونا ہی کافی تھا کھول کر دیکھا نہیں جاتا تھا مناوضہ کی صورت یہ تھی کہ ایک شخص اپنی ملکیت کا کپڑا دوسرے کی طرف پھینکتا اور دوسرا اپنا کپڑا پھینکتا اور بغیر دیکھے اور بغیر باہمی رضامندی کے صرف اس سے بے منعقد ہو جاتی اور دو کپڑے جن سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا انہی سے ایک اجتماع سما ہے سما کی صورت یہ تھی کہ اپنا کپڑا ایک چادر اپنے ایک شانے پر اس طرح ڈالا جاتا کہ ایک کنارے سے شرمگاہ کھل جاتی اور کوئی دوسرا کپڑا وہاں نہیں ہوتا تھا دوسرے پہناوے کا طریقہ یہ تھا کہ بیٹھ کر اپنے ایک کپڑے سے کمر اور پنڈلی باندھ لیتے تھے اور شرمگاہ پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو بیس